سو کر اٹھنے کی سنتیں نمبر ایک بیدار ہونے پر آنکھوں کو ملنا شمائل ترمیزی نمبر دو یہ دعا پڑھنا الحمد للہ احانہ بادما اما تنا ول مشہور ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے بہوالا والا مسلم نمبر تین مسواک کرنا ترمیزی شریف وضاحت وضو کے لیے الگ سے مسواک کرنا سنت ہے نمبر چار اگر کسی برتن سے پانی لینا ہو تو اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح متین مرتبہ دھونا بہوالا والا شریف بیت الخلا کی سنتیں نمبر ایک بیت الخلاء میں سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر جانا بہوالا مستند احمد نمبر دو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بسم اللہ اللہ بکا الخب سول خبر ترجمہ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیز دنوں سے مرد ہو یا عورت باہ ترمیزی شریف فائدہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیز شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے نمبر تین بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا باہ سنن ابن ماجہ نمبر چار پیشاب پخانہ کے لیے آسانی جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا بہ ترمیزی نمبر پانچ بیٹھ کر پیشاب کرنا بہ والا بخاری شریف نمبر چھ پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور نہ ہی پیٹ کرنا ترمیزی شریف نمبر سات پیشاب کرتے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بلا ضرورت شدید بات کرنا بہوالا مشق نمبر آٹھ استنجا میں ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنا مجمع زوائد نمبر نو پیشاب یا استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائنے ہاتھ نہ لگانا بلکہ بایاں ہاتھ لگانا بخاری شریف نمبر دس پیشاب پخانے کی چیٹوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا ترمیزی شریف وضاحت حدیث میں ہے کہ اگر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے نمبر گیارہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایا پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں غفران کا الحمد للہ ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا شریف نمبر بارہ بیت الخلاء نہ ہونے کی صورت میں پیشاب پخانے کے لیے آبادی سے دور نکل جانا ابن ماجہ نمبر تیرہ پیشاب کے لیے نرم زمین اختیار کرنا اگر نرم نہ ہو تو قریض کا نرم کر لینا داود وضاحت بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیات یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں اور فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لیں تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے وضو کی سنتیں وضو میں تیرہ سنتیں ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو شروع میں بسم اللہ پڑھنا نمبر تین پہلے تین بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا نمبر چار مسواک کرنا نمبر پانچ تین بار کلی کرنا نمبر چھ تین بار ناک میں پانی ڈالنا نمبر سات داڑھی کا خلال کرنا وضاحت داڑھی میں خلال کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں اس طرح ڈالیں کہ اس وقت ہتیلی گردن کی جانب ہو اور ہاتھ کے پشت باہر یعنی نیچے کی جانب ہوتا کہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے پھر داڑھی میں اسی ہاتھ کے ساتھ انگلیاں نیچے کی جانب سے ڈال کر اوپر کو خلال کریں جس کی دو سوتے ہیں نمبر ایک ہاتھ کے پشت گردن کی طرف رہے اور ہتیلی باہر کی جانب یا یعنی یعنی چھاتی کی طرف نمبر دو ہتیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کے پوشت باہر کی طرف نمبر آٹھ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر نو ہر عضو کو تین بار دھونا نمبر دس ایک بار تمام سر کا مسا کرنا نمبر گیارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا نمبر بارہ ترتیب سے وضو کرنا نمبر تیرہ پے دھر پہ وضو کرنا یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھیر لینا وضو کا مصنون طریقہ سب سے پہلے دل میں وضو کرنے کی نیت کر لیں پھر بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں پھر تین مرتبہ کلی اور نسوا کر لیں اس کے بعد تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں ہائے ہاتھ سے ناک صاف کریں پھر تین دفعہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو کے یعنی جڑ سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھوئیں اگر داڑھی گھنی ہو تو جو بال چہری کے حد میں ہیں ان کا دھونا فرض ہے اور جو بال چہری کی حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں البتہ ایسی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے اور جو ہلکی داڑھی ہو جس میں کھال نظر آتی ہو اور اس کے نیچے کھال کو دھونا فرض ہے اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تین بار دھوئیں پھر مسا کرے مسا کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دونوں ہاتھ کو تر کر کے سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جائیں پھر سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو واپس پیشانی تک لائیں اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کے پشت پر مسا کریں مسا صرف ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے اس کے بعد دایا پاؤں ٹخنوں تک تین دفعہ دھوئیں پھر اسی طرح بایاں پاؤں تین دفعہ دھوئیں مسواک کی سنتیں نمبر ایک ہر وضو میں مسواک کرنا نمبر دو مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہونا اور انگلیوں سے زیادہ موتی نہ ہونا نمبر تین مردوں کی طرح عورتوں کا بھی مسواک کرنا نمبر چار مسواک دھو کر رکھنا نمبر پانچ پیلوں کے درخت کی مسواک استعمال کرنا نمبر چھ اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا نمبر سات زبان پر تولن لمبائی میں آگے پیچھے اور دانتوں پر ارزن چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواک کرنا فائدہ وضو کے علاوہ درج ذیل مواقع میں بھی مسواک کرنا مستحب ہے نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے نمبر دو حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نمبر تین ذکر الہی سے پہلے نمبر چار بیوی کے ساتھ مزاحمت سے پہلے نمبر پانچ پانچ کسی بھی مچھلی سے خیر میں جانے سے پہلے نمبر چھ منہ میں بدبو ہو جانے کے بعد نمبر سات علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت نمبر آٹھ خانے کعبہ میں داخل ہونے کے وقت نمبر نو بھوک پیاس لگنے کے وقت نمبر دس سہج صبح کے وقت نمبر گیارہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد نمبر بارہ کھانا کھانے سے قبل اور کھانا کھانے کے بعد نمبر تیرہ سفر میں جانے سے قبل نمبر چودہ سفر سے واپس آنے کے بعد نمبر پندرہ سونے سے قبل نمبر سولہ سو کر اٹھنے کے بعد نمبر سترہ موت کے آثار پیدا ہو جانے کے بعد مسواس کے فوائد احادیث مبارکہ میں مسواس کے متعلق فوائد منقول ہیں جن میں سے چند اہم مندرج ذیل ہیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے نمبر دو منہ کو صاف کرتی ہے نمبر تین اللہ کی رضا کا سبب ہے نمبر چار شیطان کو غصہ دلاتی ہے نمبر پانچ مسواد کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں نمبر چھ فرشتے محبوب رکھتے ہیں نمبر سات مسوروں کو قوت دیتی ہے نمبر آٹھ بلغم کو ختم کرتی ہے نمبر نو منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے نمبر دس مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے غسل کی سنتیں غسل میں بالترتیب یہ پانچ امور مصنون ہے نمبر ایک دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا نمبر دو استنجا کرنا اور جس جگہ یعنی بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا نمبر تین ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا نمبر چار پہلے وضو کرنا نمبر پانچ تمام بدن پر تین بار پانی بہانا غسل کا مصنون طریقہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں پھر استنجا کریں اور اگر ظاہری نجاست کسی جگہ لگی ہے تو اسے دھو ڈالیں پھر مصنون طریقے پر وضو کریں وہ منہ بھر کر کلی کریں اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور ناک میں خوب خیال کر کے پانی چڑھائیں اگر پتھر یا پکی زمین پر غسل کر رہے ہوں تو دونوں پاؤں بھی اسی وضو میں دھو لیں وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو ملے پھر تین مرتبہ پانی ڈالیں اس کے بعد داہنے کندھے پر پر پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور تمام بدن پر پانی پہنچائیں بال برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں اور پاؤں دھو لیں اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لیے ہوتے تو اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں نمبر ایک داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنن ابن ماجہ نمبر دو پھر درو شریف پڑھنا ابن ماجہ نمبر تین پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا اللہ اب واب رحمتک تینوں کو اکٹھے اس طرح پڑھیں بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ اللہ مفتاحلی اب رحمتک ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں اور درود السلام ہو اللہ کے رسول پر اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ابن ماجہ نمبر چار مسجد میں پہلے دایا پاؤں داخل کرنا بخاری شریف نمبر پانچ احتکاف کی نیت کرنا شامی مسجد سے نکلنے کی سنتیں نمبر ایک پہلے بسم اللہ پڑھنا نمبر دو پھر درو شریف پڑھنا ابن ماجہ نمبر تین پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا اللہ فول تینوں کو اکٹھا اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ رسول اللہ اللہ فغلک ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور درود السلام ہو اللہ کے رسول پر اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں ابن ماجہ نمبر چار مسجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا نمبر پانچ پہلے باؤں میں جوتا نہیں نمبر پانچ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہننا ترمیزی شریف